حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ایک زوجہ محترمہ نے اعتکاف کیا انہیں سرخ اور زرد رنگ کا استحاضہ آتا تھا بعض اوقات وہ اپنے نیچے چوڑا برتن رکھ لیا کرتی تھی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1780